ساتھ اور دلیل سنیے یہ قرآن کریم کی دوسری میں آج پیش کرتا ہوں یوم وسلام علیہ یوم ولیدا یوم ولیدا و یوم یموت و یوم یوبا سہیا اس یوم یوبا سہیا کے تحت بھی مفسرین کے رام یہی لگتے ہیں یوم القیامہ قیامت کے دن جا کے پیغمبر نے زندہ ہونا ہے اور بالکل میں واضح طور پہ کہتا ہوں جن مفسرین کے میں اخبار پیش کر رہا ہوں تفسیر کے اندر نے کوئی تمہارے عقیدے کے اندر کے مطابق نہیں کی میرے دوست اور بزرگوں مولوی محمد یونس سے اس وقت سے اب تک مطالبہ میرا جاری ہے کہ قرآن کی صرف ایک آیت جس کا ترجمہ یہ ہو کہ نبی اپنی قبروں میں نماز نہیں پڑھ مردہ ہیں آپ کے سامنے موری صاحب زندوں میں اعادہ روح مان چکے ہیں عام مردوں میں مان چکے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کو اتنا حق بھی نہیں دیتے جتنا یہ عام مردوں کو دیا کافروں تک کے یہ عذاب ثواب عذاب قبر کے قائر ہیں یہ لکھ کر دے چکے ہیں ہمیں اور عذاب و ثواب جو ہے وہ آ کر زندگی سے تعلق رکھتا ہے لیکن انبیاء علیہ السلام کے بارے میں یہ بار بار جو گستاخی کر رہے ہیں کہ کافروں کو جتنا حق ہے اتنا بھی انبیاء علیہ السلام کا ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہے رہی ہم بات غیر آیا تو میرا مطالبہ اس میں بھی باقی ہے میں نے کہا تھا کسی ایک صحابی نے یہاں نبی مراد لیے کسی ایک تابی نے مراد لیے ہوں لیکن مالی صاحب پیش نہیں کر سکتے اصل بات یہ ہے کہ مولوی صاحب کے پاس انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی واضح آیت موجود نہیں ہے مفسرین لکھتے ہیں یہ آیت بتوں کے بارے میں اب قرآن پاک میں یہ ہے کہ ابو جہل کی پارٹی بتوں والی آیتیں نبیوں کے بارے میں پڑھا کرتی قرآن نے ان کو بن ہم قوم القاسمون کہا ہے مولوی گنج صاحب ان کافروں والا طریقے مناظرہ اختیار کر چکے ہیں کہ بتوں والی آیتیں میں عام مسلمانوں والی حدیث بھی پڑھوں تو کہتا ہے نبی کے بارے میں نہ پڑھو اور خود بتوں والی حدیث پڑھ رہا ہے یہ جلال موجود ہے کیا سنام بتوں کے بارے میں میں نے بتایا کہ نے صاف کہا ہے کہ یہ بتوں کے بارے میں آیت ہے اور مولوی صاحب اس کو پیش کر رہے ہیں اور بڑے زبر فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے ہم بات غیر وہاں یہاں پڑھا کوئی یہ بھی یاد پڑھو میں تو پہلے پڑھ چکا ہوں شہدا کے بارے میں کہ ان کو اموات نہ کہو بل آیا اور انبیاء علیہ السلام کا اس حکم میں ہونا موری صاحب مان چکے ہیں اس لیے انبیاء علیہ السلام کی بھی یہاں اس آرٹ میں ذکر آ گیا موت کے بعد حیات کا تو میں نے تو قرآن کی قطعی نس پیش کر دی ہے مولوی صاحب نے سبز پرندوں والی روایت پیش کی ہے لیکن انہیں یاد نہیں کہ ان کے استاد نیلوی صاحب نے لکھ لیا ہے کہ اس کا راوی جو امش ہے اسی نے حدیثوں کو برباد کر کے رکھا ہے کی ساری حدیثیں اسی نے اجاری اور خراب کی ہیں اس آمد کی سند کے علاوہ یہ قیامت تک اس رواج کی کوئی سند ابن مسعود سے پیش نہیں کر سکتا تو دیکھیے ایسے لوگوں کی یہ روایتیں پیش کر رہا ہے اور اللہ کے نبی کی جو حدیثیں میں نے پڑھی ہیں اسی طرح اللہ کے پیغمبر پاک فرماتے ہیں ان للہ لہ فی سیاح فرشتے دنیا میں سیر کرتے پھر رہے ہیں امتی السلام نسائی شریف کی روایت ہے سیاستہ میں سے کہ ان کی ساری شہر زمین پر ہے وہ لیتے بھی درود زمین سے ہیں اور لے جاتے بھی زمین پر ہی ہیں اور اگر وہاں وہ درود نہیں سنتے وہ زندہ نہیں ہیں تو ان تک درود لے جانے کا فائدہ میں پھر یہ کہتا ہوں کہ ایک حدیث یہ پیش کرے کہ نبی اپنی قبروں میں درود نہیں سنتے نبی اپنی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے بار بار یہ گستاخی کرتا ہے کہ نبی اپنی قبروں میں نماز نہیں پڑھتے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نبی نماز پڑھتے ہیں اور یہ کہتا ہے نہیں پڑھتے اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں نے قبر میں موسا صاحب کو نماز پڑھتے دیکھا اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نماز نہیں پڑھتے میرے خیال میں نبی کا اتنا بڑا منفر آج سے پہلے ہم نے دیکھا نہیں حضرت اتنے مسئلہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے رودا پاک سے اذان کی آواز سنتا رہا یہ تابی ہے فرماتے ہیں میں حضرت کے رودا پاک سے واقعہ حرا میں نقل فرما رہے ہیں اور علامہ سیوتی رحمت اللہ بھی نقل فرما رہے ہیں تو دیکھیے میں نے پھر یہ حدیث پیش کی فرشتے حضرت پر درود پاک لے جا کر پیش کرتے اور ان کی کی ساری سیر یہ یہ نہیں بتایا کہ زمین سے سے طرف ہے میں نے مولوی صاحب بار بار مطالبہ کیا کہ آپ قرآن یا حدیث سے ثابت کریں کہ نیند کے نکلنے کے وقت روح کہاں رہتی ہے چھ سات گھنٹے اور موت کے بعد روح کہاں رہتی ہے یہ اب تک ثابت نہیں کر سکتے محمد علی رسول کریم مولوی صاحب لا لمن لات فی سبیل اللہ امراض کے تحت فرماتے ہیں کہ جب اس میں انبیاء شہداء کے زندہ ہونے کی بات کہی گئی ہے تو انبیاء بھی طریقے والا زندہ ہے نہیں بات پہلے سے یہ میں کہہ رہا ہوں کہ شہداء کی حیات مسلم انبیاء کرام علیہ مسلاط وسلام کی حیات بھی مسلم لیکن دیکھنا یہ ہے وہ حیات کون سی ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کیا فرمائی ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریح فرمائے اس میں اگر آپ جسم کے زندہ ہو کر جسم کے قیام کود کر کے نماز پڑھنے کا تذکرہ دکھا دیں تو پھر تو میری بات غلط ہو سکتی ہے اور آپ کی بات ٹھیک ہو سکتی ہے لیکن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر آپ کبھی بھی بتا نہیں سکتے اور میں پیش کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تشریح اور تفسیر بالکل واضح طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت رضی اللہ تعالی عنہ ان کی روایت اسی طرح بعض ذہن نشی رکھیے حضرت جابر کی روایت حضرت عائشہ کی روایت حضرت انس کی روایت حضرت عمر کی روایت مغیرہ ابن شعبہ کی روایت عبداللہ بن ابی اوفا حضرت ابی حریرا حضرت سمرا حضرت ابو حریرا حضرت جابر یہ متفرق صحابہ کرام ہیں جن سے متفرق مقامات پر بخاری اور مسلم کے اندر روایات موجود ہیں کہ شہید جو زندہ ہوتا ہے تو جنت کے اندر زندہ ہوا کرتا ہے اور قرآن کریم نے خود وضاحت فرمائی سورہ یاسین کے اندر شہید کا تذکرہ کر کے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لد خل جنگ بالکل صاف واضح لفظ کی الجنہ جنگ جنت کے اندر داخل ہو جا جب خدا بند قدوس نے خود فیصلہ فرما دیا کہ زندگی جنت کے اندر ہے اس زمین والی قبر کے اندر یہ جو پڑا ہوا جسم ہے جس کو قبر میں میت سمجھ کر دفن کر دیا جاتا ہے اس کی زندگی ثابت نہیں ہے قرآن کریم تو بیان کرے زندگی وہ جنت والی مولوی امین صاحب فرمائے نہیں اس قبر والی اس زمین کے گڑے والی تو مولوی صاحب ہم آپ کی بات کو رد کر سکتے ہیں لیکن کبھی خدا کے فرمان کو رد نہیں کر سکتے پیغمبر کے فرمان کو کبھی رد نہیں کر سکتے یہ آپ کا حوصلہ ہے کہ بے شک قرآن جاتا ہے تو جائے پیغمبر کا فرمان جاتا ہے تو جائے لیکن اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں میں آپ کو بالکل برملا کہتا ہوں کسی آیت سے اور یا کسی پیغمبر کے فرمان سے ثابت کر دیں انہوں نے کہا شہید جو زندہ ہوتے ہیں یا جسم زندہ ہوتا اور یہ مفسرین کے نام عبد العزیز صاحب محدث سے تفسیر کبیر قرطبی وغیرہ بیزاری وغیرہ وہاں صاف لفظ موجود ہے لئے ست بل جسد لئے ست بل جسد وہ اس جسم کی حیات قتل نہیں ہے شاہ عبد العزیز صاحب بھی یہی فرماتے ہیں مشکلات القرآن میں علامہ کشمیری رحمت اللہ علیہ جمال قاسمی اسی طرح آب حیات میں حضرت مولانا نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ یہ سب حضرات فرماتے ہیں کہ اس جسم کو تو مردہ یہ جسم تو مردہ ہے یہ زندہ نہیں روح جنت کے اندر زندہ ہوا کرتی ہے جنت والی حیات موجود ہے میں آپ کو پھر یہ کہوں گا اپنا موقع متعین کر کے اتر کے اس پر کوئی دلیل پیش کیجیے میں نے پیش کیا تھا قرآن کریم کی ایک اور عہد کو اس میں یہ لفظ ہے یوم یوب آسو حیا یوم یوب آسو حیا کہ قیامت کے دن جا کے زندگی پھر ہوگی قیامت سے پہلے زندگی نہیں اور آیت ہے پرانے کریم کی فرمائے فان شرنا بھی بلدتم میتا کزال کا توخرجون سورہ زہرو سورہ زہرو پارہ پچیسواں ہے یہاں پر ساہ موجود ہے کہ کزال کا اے من القبور کما بل متر جس طرح مردہ زمین میں پانی آتا ہے وہ زندہ ہو جاتی ہے اسی طرح تمام انسان جتنے ہیں ان انسانوں میں قیامت کے دن روح داخل ہوگا اور انسان زندہ ہوں گے اس سے پہلے زندہ ہونے والی بات کوئی نہیں ہے قرآن کریم کی آیت ہے سم ان کم ذالک کل سم ان کم القیامت قیامت پہلے انسان کا ذکر انسان میں انبیاء بھی داخل غیر انبیاء بھی داخل سب کے متعلق فرمایا تم پہ موت آگے میت بن جاؤ گے مولوی صاحب نے اب پرندوں والی روایت اور ذکر کی ہے میں نے کہا تھا کہ ابن مسعود کی روایت پر آپ کے استاد نے جرا کر دیا ہے کہ ہم اب انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا میں نے کہا تھا اس کا کوئی طریقہ مجھ سے خالی نہیں انہوں نے اب ساتھ کہا کہ یہ حضرت انس سے بھی ہے جب حضرت انس کی آپ ماننے کو تیار نہیں اب ان کو کیوں لے لیا آپ نے پہلے تو آپ نے دو تقریریں لگائی حضرت رجن کے خلاف لیکن اب اپنی باری آئی اب حضرت رجن کا نام لے لیا حضرت جابر کی جو روایت ہے اس کی بھی سنت صحیح نہیں ہے اگر صحیح سند ہے تو پیش کریں اس کا راوی محمد ابن اسحاق ہے اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو روایت آپ نے پیش کیا ہے اس کی بھی سند صحیح نہیں ہے ایک صحیح سند بھی اس پر یہ پیش نہیں کر اب آپ اندازہ لگائیں کہ مولوی صاحب نے یہ کھوٹے سکے آج کے معاہدے کے لیے رکھے ہوئے اور یہی لے کر یہ آئے ہیں پرانے پاک کی جتنی یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کزال کا تخرا جون یہ قتل کسی مفسر نے نہیں لکھا کہ انبیاء علیہ السلام کی یاد پہ قبر کے خلاف اب دیکھیے پہلے یہ مان چکے ہیں کہ عوام کی جو روح ہے وہ قبر میں واپس آتی ہے میں نے تسلیم کیا یہ انہوں نے کہا ہے ہاں جی، میں نے احادیث پیش کی اب یہ کہتے ہیں کہ قیامت سے پہلے کسی قسم کی زندگی نہیں تو یہ عذاب و ثواب قبر کا انکار ہو گیا یا نہیں سوال قبر کا انکار ہوا یا نہیں تو اب دیکھیے جب انسان ایک عقیدے سے پوچھتا ہے تو کئی عقیدوں کا انکار کرتا ہے جیسے مرزا کا یعنی نے یاد مسیح کا انکار کیا پھر ساتھ میراج کا بھی انکار کیا کہ کوئی آسمان پر جا ہی نہیں سکتا پھر آدم علیہ السلام کے جنت میں اس کے بعد انہوں نے بڑے جوش سے یہ پیش کیا ہے جنا اس سے معلوم ہوا کہ شہید جنت میں اب زندہ ہے خدا نے اب کس چیز کا جواب دیا ہے خبر سے یہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ادا کو کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ اگر مولوی صاحب کے ذہن میں وہ آمیانہ مکالتا ہو کہ گیلا ماضی کا سیگا ہے اس لیے اس سے پتا چلا کہ پچھلے زمانے میں یہ کہا گیا تو شاید اسی صورت میں آ کے نوبے کا بھی سور بھی ماضی کا سیگا تو مولوی صاحب مان لیں گے کہ قیامت بھی گزر چکی اور حقیقت یہ کہ ان پر تو آج قیامت ٹوٹ چکی ہاں، ہاں، ہاں، نہ انہیں قرآن کی میں کہتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ امین نے یہ کبھی بھی کچھ پیش نہیں کیا ایک صحابی کا بھی کال کہ نبی قیام قعود کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں حالانکہ میں نے مسلم کی حدیث پیش کہ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے میں نے انبیاء علیہ السلام کے بارے میں متواتر حدیث پیش کی اب لوگوں کو سنانے کے لیے کہتا ہے کہ صحابی کا کال پیش نہیں کیا تابی کا کال پیش نہیں کیا حضرت ثابت برانی جو تابی ہیں وہ خود قبر میں نماز پڑھتے دیکھے گئے ہیں یہ دیکھیے جلال بن سیوتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسالہ حیات الانبیاء میں ذکر فرمایا ہے اور میں نے کہا تھا کہ حضرت سعید تابی جو ہیں انہوں نے ہزار حضرت کے روزہ پاک سے سنی تھی ہاں۔ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان میں سے کسی بات کا یہ جواب نہیں دے رہا اور میں بار بار مطالبہ کرتا ہوں بس اٹھ کر ویسے ہی کوئی یاد پڑھ دینا کزالے کا ٹکڑا جون کے تحت جیسے مرزا غلام احمد قادیانی نے اس کو پیش کیا تھا وہ فاتح مسیح پر اسی طرح اس نے آج پیش کیا ہے مرزے سے بھی ہمارا یہی مطالبہ تھا کہ اس آیت کے تحت کسی ایک پسند نے لکھا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام بہت ہو چکے ہیں تو حوالہ پیش کرو وہی مطالبہ میں اسے پیش کر رہا ہوں کہ کسی ایک مفسر نے شاید کے تحت لکھا ہو کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں مردہ ہیں اور یہ لکھا ہو کہ باقی مردوں میں روح آتی ہے باقی عوام مردوں کو سال سوال ہوتا ہے ان کے ساتھ روح کا تعلق ہوتا ہے ان سے سوال ہوتا ہے لیکن معاذ اللہ معاذ اللہ انبیاء علیہ السلام کا مقام ان عوام سے بھی کم ہے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی یاد کا تعلق نہیں ہوتا یہ جو بار بار کہتا تھا کہ روح اعلیٰ میں ہے اس کے لیے میں مطالبہ کر رہا ہوں کہ ایک آیت مشکل دوامی استقرار کی پیش کریں مجھ ایک حدیث پیش کریں لیکن یہ آج تک پیش نہیں کر رہا نہ کر سکے گا بات صرف یہ ہے کہ وہاں بعض لوگوں کے اخبار یہ پیش کرتے ہیں جب نہ مانے تو نبی کی حدیث نہ مانے میں نے ہم بات ان غیر پیش کی قرآن پاک کی اس آیت میں بالکل واضح ہے کہ جس پر موت آئی وہی زندہ کیا گیا اور موت جسم پر آئی تھی روح پر نہیں آئی یہ بالکل اب جو کہتا ہے کہ اس سے روح مراد ہے یہ ایسا ہی ہے جیسے محمد رسول میں ابتدا سے اس بات کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ مولوی صاحب ذرا ہمت کیجیے اپنا پیٹا تو بتائیے لیکن اب تک اپنا اپنا عقیدہ اب تک بتا خود نہیں رہے مجھے کہتے ہیں قیامت ان پہ ٹوٹی ہے <laughs> وہ تو ہر سننے والا اندازہ لگا لے گا کہ قیامت آج کس پہ ٹوٹی ہوئی ہے کون بے سند اقوال پیش کر رہا ہے کون بے سند حکایات پیش کر رہا ہے جن پہ صحت کا مطالبہ کیا جاتا ہے آپ ان کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی شہیدوں کے لیے کیلد خل جنہ سنیا اس کے متعلق جلالین میں لکھا ہوا ہے کیل عند موت ہی جب مرا اس وقت اسے کہا گیا کہ جنت کے اندر تو جا داخل ہو جا جنت کے اندر وہ روح زندہ ہے اور اسی طرح تفسیر مدری کے اندر موجود ہے جس طرح سارے شہیدوں کو موت کے وقت کہا جاتا ہے جنت کے اندر تم داخل ہو جاؤ کسی طرح تفسیر تفدیر تفسیر ابو اب تفسیر ساری تمام کے اندر یہ موجود ہے تفسیر موجود ہے کہ جنت کے اندر تفسیر جا کے زندہ ہوا کرتا ہے زندگی ہوا کرتی ہے اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرما دی کہ پیغمبر کریم صلی اللہ حضور علیہ صلاح نے وضاحت فرما دی اندر زندہ ہوا کرتے ہیں مولوی صاحب کہتے ہیں جی قتل جو ہوتا ہے یا موت آتی ہے جسم پر موت آتی ہے جسم پر لہذا زندہ بھی ہے جسم موت کیونکہ جسم پہ آئے گی لہذا زندہ بھی ہے جسم اب میں مولوی صاحب سے پوچھتا ہوں مولوی صاحب آپ کو تو یہ بات سمجھ آ گئی لیکن معاذ اللہ معاذ معاذ اللہ اللہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا نہیں تھا جنہوں نے فرمائی ہے کہ روح جنت کے اندر زندہ ہوں گے ہم آپ کی بات مانیں یا پیغمبر کریم کی بات مانیں ہم نے کلمہ پڑا ہے رسول اللہ کا بات وہ مانیں گے جو رسول اللہ نے فرمائی باقی رہا آمش پہ تنقید کرنا آپ کی تو سماؤ جال کی روشنی میں ذرا ہمت ہے تو جرا کیجیے جس طرح میں نے آپ کی روایات پہ جلا کی ہے ذرا آپ بھی جلا کر کے دکھائیے آپ بے سمجھ پیش کریں آپ ضعیف پیش کریں اور ان کو مانتے پھریں ہم صحیح روایتیں پیش کرتے ہیں تب بھی ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں قرآن کریم کی یہ انہوں نے میں نے جو جابر کی ایک روایت فرمائی کہی تھی اور ساتھ ہی میں نے یہ کہا تھا بخاری مسلم کا میں نے حوالہ دیا تھا بخاری کے اندر حضرت جابر کی یہ روایت موجود ہے حضرت جابر کی روایت موجود ہے اس کے اندر کوئی محمد ابن ساتھ موجود نہیں ہے وہی میں کہہ رہا ہوں میں نے یہ بات کہی تھی یہ متفرق صحابہ کرام ان سے روایات موجود ہیں وہ فرماتے ہیں شہید جب شہید ہو جاتا ہے تو وہ زندہ کہاں ہوتا ہے وہ فرماتے ہیں حضرت جابر حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ذرا صبر کیجیے حوصلہ رکھیے حضرت یا رسول اللہ اگر میں مر جاؤں یہاں شہید ہو جاؤں تو میں کہاں زندہ ہوں گا میں کہاں ہوں گا کالا ابن یہاں موجود نہیں ہے میں نے قرآن کریم کی آیت پیش کی تھی یوم تو یوم ابا سہیا کوئی اس کا جواب نہیں آیا دیکھیے میں حوالے اس پہ پیش کرتا ہوں تاکہ مولوی صاحب وہ کا الزام نہ دیتے رہے نا اپنی طرح سے پیش کرتے ہیں نظم الدور لکھتا ہے اس پہ یوم ابا سہیا اے یوم القیامہ ابن جریل لکھتا ہے یوم القیامہ کشف الرحمان میں ہے قیامت کے دن اور اسی طرح بیان القرآن میں ہے قیامت کے دن معرف القرآن میں مظہری میں اور قرطبی میں لفظ ہے یوم اموت فی القبر و یوم اباس فی الا اور آگے فرماتے ہیں فی القبر قبرے میتن القبر قبرے میتن کا ذکر قبر کا ذکر میت کا ذکر اور قرآن کا معنی بیان کر رہا ہے فی القبر میتن اور اس کے ساتھ ابن کثیر لکھتا ہے وہ فرماتے ہیں جو کا سائر کی ارواح کے لوٹنے کے بارے میں جو روایتیں پڑی تھی ان میں حضرت کا نام لیا تھا میں نے کہا تھا کہ اس سال میں محمد بن اسحاق ہے ارواح کے لوٹنے کے بارے میں جو روایتیں پڑی تھی ان میں حضرت جاوید کا نام لیا تھا میں نے کہا تھا کہ اس سند میں محمد بن اسحاق ہے اب انہوں نے وہ چھوڑ کر ایک اور روایت پڑھی اور جو الفاظ پڑھے ترجمہ یہ کیا کہ انہوں نے پوچھا کہ میں کہاں زندہ ہوں گا حضرت نے فرمایا جنت میں بالکل جھوٹ ہے یہ بات کہ میں کہاں زندہ ہوں گا حدیث کے کسی لفظ میں نہیں اللہ کے پیغمبر کی حدیث پر جھوٹ بولا بات تو صرف اتنی ہے اس نے پوچھا کہ شہید کو اگر میرا کیا ملے گا تو ملا کے جنت ملے گی تو کیا میں پوچھتا ہوں قیامت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو شہداج جنت سے آ کر حساب کتاب دیں گے اللہ کے نبی بخاری میں فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں گا اور مجھ سے پہلے کسی کے لیے نہیں کھولا جائے گا اس لیے یہ جو کیرت خل جنا کے بارے میں انہوں نے ایک اور بات کہی ان کو شہید کا معنی بھی نہیں آتا آپ شہید جسم کو کہتے ہیں یا روح کو کہتے ہیں جی؟ اب کیا واقعی سارے شہدا کا جسم جنت میں جا چکا ہے میلاد ہاں، جنت اگر یہی مانا ہے تو کیا سارے شہدا کا جسم جنت میں جا چکا ہے شہید جسم کو کہا جاتا ہے روح کو تو کوئی شہید کہتا ہی نہیں اجسام ہی شہید ہوئے پھر دیکھیے انہوں نے بتایا کہ یہ آیت جو ہے یہ عہد کے بارے میں ہے حضرت ہم جاتا کہاں شہید ہوئے تھے کس جنگ میں تو جب کئی سالوں کے بعد آپ کی لاش مبارک نکالی گئی اس سے خون جاری تھا حیات کی دلیل تھی یا نہیں یہ خون جسم سے جاری تھا یا روح سے حضرت جابر کے والد کی جب لاش نکالی گئی تو اس میں سے خون جاری تھا یا نہیں یہ حیات جسم سے میں تھی یا کہاں اور اسی طرح نبی اقدس صلی اللہ وسلم شہدائے عہد کی قبر پر جا کر سلام عرض کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جب سلام عرض کیا جائے تو یہ جواب دیتے ہیں تو یہ یہاں جواب دیتے ہیں یا اور کہاں دیتے ہیں اور شہدا عہد کے بارے میں یہ روایتیں پیش نہیں کرتے ہم دونوں باتوں کو مان لیں اگر کہ یہاں بھی زندگی ہے اور ان کی روح سیر کے لیے جیسے خواب میں آپ کی روح شہر کے لیے کبھی مکہ مکرمہ تو آپ کر رہی ہے جیسے حضرت بلال حیات تھے اور ان کی روح جنت میں شہر ہے کر رہی تھی تو یہ روحانی سیر اس حیات جسمانی کے خلاف نہیں ہے یہ والی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں صرف روح کا ذکر ہے یہ ویسے ہی ہے جیسے مرزا قادیانی نے کہا بر رفا اللہ علیہ کہ اس سے پہلے وہ ماں قاتل ہو یقیناً میں تو جسم کا قتل مراد ہے اور بعد میں رفا روح کا مراد ہے جو ترجمہ مرزا قادیانی اس آیت کا کر رہا تھا وہی ترجمہ آج یونس اس دوسری آیت کا کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ مرزا بھی جھوٹا ہے بڑھ سے پہلے قتل جو ہے ابھی جسم کا ذکر ہے اور بڑھ کے بعد بھی آسمان پر اسی جسم کو اٹھایا گیا جسے یہ قتل کرنا چاہتے تھے اسی طرح بل آیا ان سے پہلے امواتن جو ذکر ہے وہ بھی ان جسموں ہی کے لیے ہے اور اس کے بعد حیات بھی ان جسموں کو ہی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح قرآن پاک کے اس طرح کے غلط ترجمے نہ کرو یہ میں مانتا ہوں کہ آپ مرزے کتاب عدالت ہم پڑھ کے مناظر بنے ہیں اور آپ کو پتا ہے جو جو ایسے مرزے نے وہاں پیش کیے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ یا تو ہم مانتے ہیں یا تو ہم مانتے ہیں کہہ رہے ہیں نا لیکن کہتے فرق یہ ہے فرق کتنا ہے اتنا ہی جتنا ہمارے اور کاغذانی کے فرق میں میراج کے عقیدے میں ہے ہم حیات مانتے ہیں میراج مانتے ہیں انتری کے ساتھ وہ مانتا ہے روحانی اسی طرح ہم حیات مانتے ہیں قبر میں اور قبر یہاں زمین پر ہے اور یہ مانتا ہے مرزے کی طرح روحانی وہی فرق ہے جو مرزے کے عقیدے اور مسلمانوں کے عقیدے میں حیات مسیح کے بارے میں ہے وہ میں لکھتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کے جسم کو آسمان پر اٹھایا گیا لیکن مالوی کہتے ہیں جس میں انسری تھا اور میں کہتا ہوں نورانی اور مثالی تھا تو ہم کہتے ہیں کہ فرق ہے مرزے میں اور مسلمانوں میں یا نہیں مولوی یونس بالکل مرزے کے مقام پر کھڑا ہے یہ جستی ان کی حیات کا انکار کر رہا ہے جیسے وہ مراج کا انکار کرتا ہے اور حیات مسیح کا انکار کر رہا ہے اس لیے مولوی صاحب کو چاہیے کہ وہ مرزے کی تقریب سے باہر نکل کر ذرا بات کریں ایک آیت ابھی پیش نہیں کی کہ نبی قبر میں نماز نہیں اور مردہ ہیں ایک حدیث پیش نہیں کی ایک حدیث کا قول پیش نہیں کیا یہ آیتیں پڑھ رہے ہیں کہ قیامت کے دن اٹھنا مراد ہے قیامت کے دن اٹھنے کی بات آج دیر بات ہے قیامت کو اٹھنا دیر بات نہیں نہ پہلے خوف ہونا مولوی صاحب نے ابتدا سے لے کر اب تک اور خصوصاً اس تفسیر میں بڑے القابات دینے کی ہمیں کوشش کی ہے لوگوں میں کہ یہ مرزائی فلاں فلاں یہ مولوی صاحب اس قسم کے اقوال آپ ہی کو مبارک ہوں ہم اس قسم کے کلمات میں نہیں آنا چاہتے باقی رہا خدا کا قرآن پیش کرنا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش کرنا وہ ہم پیش کریں گے جو میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں اس پہ مفسرین کے ساتھ حوالے پیش کر رہا ہوں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں پیش کر رہا اور میں آپ کو مطالبہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ان آیتوں سے کسی نے انبیاء کا استثناء کیا ہو آپ نکالیں آپ نکال نہیں سکتے اللہ تم فل انفس اس میں انبیاء غیر انبیاء سب داخل ایک کال پیش کیجیے کسی ایک مفسر کا جس نے انبیاء کا استثناء کیا ہو لیکن قیامت تک یہ پیش نہیں کر سکتے میں نے یہ یوم ابا سہیا میں جو بات کی کہ قیامت کے دن جا کے زندہ ہوگا پیغمبر کیا مطلب ہے اب زندہ نہیں ہے اگر اب زندہ ہے تو قیامت کے دن زندہ ہونے کا کیا مانا اگر اب زندہ ہے تو قیامت کے دن پر زندہ زندہ کو زندہ تو نہیں کیا جاتا مردے کو زندہ کیا جاتا ہے آیت بتلاتی ہے یوم امود مجھ پہ موت آئے گی موت آنے کے بعد میت رہوں گا زندہ کب ہوں گا اب آسو حیام قیامت کے دن جا کے زندہ ہوں گا اس پہ چند اخبار میں نے پیش کیے تھے خازن تفسیر میں ہے من احوال یوم القیامہ قیامت کے دن جا کے معلوم تنظیم میں بھی یہی ہے تفسیر ابن عباس میں ہے ہینا اباس من القبر حیا ہینا اباس من القبر حیا قبر کا لفظ پیغمبر کا لفظ اور حیل کا لفظ کہ قیامت کے دن جا کے زندہ ہونا ہے اور اسی طرح بیضاوی میں ہے تفسور ابو سعود میں ہے اور تفصیل مواہب میں ہے جس دن قبر سے اٹھایا جاؤں گا جس دن قبر سے اٹھایا جاؤں گا زندہ قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے زندہ کرے گا اور میں اٹھایا جاؤں گا قبر سے محب الرحمان میں دوسری جگہ ہے وہی قیامت میں جلاوے گا اور تمام مخلوق کی طرح اٹھاوے گا جس طرح باقی تمام مخلوق میت ہے اسی طرح میں بھی میت ہوں گا قیامت کے دن اللہ رب العزت عزت مجھے زندہ کرے گا سفت التفاصیر میں ہے سلام اللہ علیہ فی یوم ولادتی وفی یوم مماتی و فی یوم ایم من قبری حیم من قبری قبر کا لفظ یہاں پہ بھی موجود ہے ذرا مولوی صاحب واضح کیجئے کسی نے لکھا ہو کہ نہیں اس قبر کے اندر اس جسم اس جسم کے اندر روح داخل ہے کوئی کسی نے نہیں کہا سب مانتے آ رہے ہیں اور یہاں ہمارے پاس کتاب موجود ہے آپ کے بزرگوں کی شاہ صاحب بخاری کی وہ فرماتے ہیں اجماع ہے اس بات پر کے اروا ہوتے ہیں الین کے اندر جنت کے اندر ہاں؟ انبیاء کرام کے اور اسی طرح مولانا سرفراز خان صفدر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اروا جو ہوتے ہیں وہ الین کے اندر ہوا کرتے ہیں اور اسی طرح قرآن کریم کی آیت سے میں نے ثابت کیا دوسری آیت سنیے یہ میں آپ کے سامنے اموات غیر وحیہ ہے اللہ فلاں دو اور ان انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تو اللہ اللہ قرآن کریم کی بالکل واضح ہے تمام انسانوں کا تذکرہ انبیاء غیر انبیاء سب کا قرآن کہتا ہے تم پہ پھر موت آئے گی سم ان کم باد لمیتون یوم القیامت تباسون کب جا کے زندہ ہو گئے قرآن کہتا ہے قیامت کے دن زندہ ہو گئے اور مولوی صاحب کہتا ہے ابھی قبر کے اندر یہ جسم زندہ ہے ہم مولوی صاحب کی مانے یا خدا کے قرآن کی مانے پیغمبر تو بتائے کہ جنت کے اندر زندہ ہے نسمت المومن کہ انسان یہ مومن کا نظم نسمہ ہوا کرتا ہے وہ ایک پرندے کی شکل ہے اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب وضاحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ وہ جنت کے اندر زندہ ہوتا ہے حتی یرجیہو جہو علاج جسد ہی یوم یب آسو اور بات ذہن نشی رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ موجود ہے تفسیر روح المانی کے اندر وہ فرماتے ہیں لو کا نموسا لو کا نموسا روح المانی کے اندر اگر موسا علیہ سلات وسلام زندہ ہوتا اللہ کا پیغمبر کیوں یہ فرما رہا ہے آپ کہتے ہیں زندہ ہے پیغمبر کہتا ہے زندہ نہیں اگر زندہ ہوتا تو یوں ہوتا آپ پیغمبر کی بات مانے یا آپ کی بات مانیں پرانے کریم کی آیت ہے نبی اللہ رب اللہ صفا میرے دوست اور بزرگوں آپ کے سامنے جو اس وقت بحث ہو رہی ہے وہ اس دور کے بارے میں ہے کہ موت کے بعد اور قیامت کے اٹھنے سے پہلے جو حالت ہے انبیاء علیہ السلام کی وہ کیا ہے مولوی صاحب جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں وہ قیامت کے دن والی پڑھ رہے ہیں دیکھیے ان آیات کے بارے میں یہی ہمارا سیدھا ان آیتوں کو مانتے ہیں کہ ایک زندگی یہ ہے جو سب کے شعور میں آ رہی ہے غور کریں ایک زندگی یہ ہے جو سب کے شعور میں آ رہی ہے ایک زندگی وہ ہے جو ولاکن لا تشعرون والی ہے موت کے بعد قیامت تک حیات ہے لیکن وہ ہمارے شعور میں نہیں آئے گی اور سب قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو وہ اس طرح پھر ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے وہاں اس زندگی کا ذکر ہے ان آیتوں پر سب کا ایمان ہے لیکن ان آیتوں کا قبر کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہیں ہے اس لیے یہ ساری یاتیں کاتا میں نے اتنی آتے پڑھی اتنی آتے پڑھی زندگی کی دو قسمیں ہیں ایک زاری کھلی زندگی جس کو سب دیکھ رہے ہوں یہ موت سے پہلے تھی اور پھر قیامت کو سب ایک دوسرے کی زندگی کو دیکھیں گے تو جتنی آتے یہ پڑھ رہا ہے اس سے صرف یہی مقصد ہے کہ قیامت کے دن جو زندگی ملے گی اب انہوں نے یہ کہا کہ تفصیلوں میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن تک میں مردہ رہا خبروں میں مردہ رہیں گے قیامت کو زندہ کیا جائے گا یہ کسی نے لکھا جھون سکے خام کا نام لے رہا ہے تفصیلوں کا اور کہتا ہے کہ میں نے نقم مومن کی حدیث بیان کیا ہے وہ تو روایتی مرسل ہے آپ اس کو پہلے تو مجھ سے ثابت کریں اس لیے اس کی کوئی صحیح سند ہے تو آپ پیش کریں اب لوکانہ موسا ہین پیش کیا ہے جس کا راوی جابر بن جدید جو بھی ہے جو اور سیا تھا اب مولو صاحب کو ایسی باتیں ملتی ہیں پھر دیکھیے دوسری بات یہ کہ اس حدیث کا کوئی تعلق اس مسئلے سے نہیں وہ تو یہ ہے کہ اگر موسا علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں زندہ ہو کر آ جائیں اس تکلیفی زندگی کے پاس تو وہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے عیسا علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں زندہ ہو کر آ جائیں اس تکلیفی زندگی کے ساتھ تو وہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو میری شریعت پر عمل کریں گے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام بھی اگر آج اس دنیا میں اس زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے تو وہ میری ہی تابہ داری کرتے مولوی صاحب کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میں نے کہنا کیا ہے اور کرنا کیا ہے جتنے بھی آگے پڑھ رہے ہیں یا اس پہلو کی قیامت کے دن کی پڑھ رہے ہیں یا اس پہلو کی کا میتوں گا انہیں ہم میت ہوں پڑھ رہے ہیں یہ جو ہزاروں سال کا درمیان والا وقفہ ہے جھگڑا تو اس پر ہے اور اس پر وہ ایک آج پیش نہیں کر سکے کہ نبی اپنی قبروں میں زندہ نہیں نہ کوئی آیت ہے نہ حدیث ہے نہ کسی صحابی کا قول ہے یہ جتنے مفسرین کا نام پیش کر رہے ہیں سنیے اب بات کو لمبا نہ کریں ان میں سے صرف ایک تفسیر جتنے جھوٹے نام لیے ہیں صرف ایک تفسیر جس میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت کے ساتھ لکھا ہے نبی اپنی قبر میں مردہ ہے بالکل کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے صرف ایک حوالہ پیش کر دو اتنی آتے نہیں صرف ایک آیت کے نیچے یہ جیتا ہم ہر لیکن یہ قیامت تک تفسیروں کے نام تو گنتا چلا جائے گا یہ بات کسی کی پڑھتا نہیں اور جو پڑھی ہے وہ صرف یوم قیامت کا لفظ پڑا ہے قیامت کے دن سب کے یوں زندہ ہو کر اکٹھے ہونے کا تو کسی نے انکار کیا نہیں نہ وہ مسئلہ آج میرے بیٹھ ہے اس لیے یہ ادھر ادھر سے بات کر یہ ہر فون طالبان مواد ہی یہودیوں کی طرح بات کسی موقع کی ہوتی ہے اور لگا کسی موقع پر ہے یہ کہتا ہے کہ جی تم اس سے ثابت کرو یہ بات بھی اس نے مرزا سے سیکھی مرزا کسی نئی آج سے استعمال کرتا ہے کہ یہ مطلب اسی یاد سے ہم ماتم گورو آیا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہاں کسی مدد سے ثابت کرو کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو اس میں ذکر کیا ہو وہ کہتا ہے تم اس دکھا دو کہیں تو اگر یہ مطالبہ مولوی صاحب کا حق ہے تو یہ مطالبہ مولوی صاحب نے مرزے سے چوری کیا ہوا ہے اور جتنی عورتیں وہ ختم ہونے کے خلاف کرتے ہیں کسی نے اس سے پہلے ختم نبوت کے خلاف ادرا پر پیش ہی نہیں کیا تھا تو کسی مفصل کو ضرورت کیا تو پرتی کہاں تردید کرنے کی اب کوئی نئی آج پیش کر کے مطالبہ کرے کہ اس سے ثابت کرو تو یہ مرزا کا جانے نے کھڑا کیا آپ کو نے کھڑا کیا ہر دفعہ اس کی بات کر پہلے کھڑا کر دیا جاتا ہے تو مجھے کتنا بھی وقت ہے قرآن اس کے پاس نہیں ہے کر رکھا انٹ صاحب کی یہ تقریب سات بج کر دس منٹ پر ختم ہوئی اور ٹائم کے درمیان یہ بات طے شدہ تھی کہ آج اکیس جون کو سوا سات بجے تک مناظرہ ہوگا اور باقی مناظرہ کل بائیس جون بروز سوموار ہوگا اب اس طے شدہ پروگرام کے مطابق مولانا محمد یونس خان نعمانی نے تقریر کرنا تھی اور سوا سات بجے مناظرہ ختم ہو جانا تھا لیکن مولوی محمد امین صاحب کی جماعت نے شور ڈال دیا اور کہا کہ کل مناظرہ ہوگا اور پھر رات کو پولیس کو اطلاع دے کر مناظرہ بند کرا دیا اور پہلے دن کی شکست و ذلت کی وجہ سے دوسرے دن کی ذلت سے پولیس کی مداخلت کے ذریعے جان چھڑائی مولوی محمد امین صاحب اکاروی پورے مناظرہ میں اپنا عقیدہ بتانے کی جلت بھی نہ کر سکے اور بے سروپا کہانیاں ضعیف روایات پیش کرتے رہے اس آخری باری میں مولوی محمد امین صاحب نے کہا کہ لا موسا حیم والی روایت میں جابر ابن یزید جوفی ہے جو شیعہ ہے حالانکہ اس روایت میں جابر ابن یزید جوفی راوی بالکل ہے ہی نہیں اگر مولوی امین صاحب اس روایت میں جابر ابن یزید جو فی راوی دکھلا دیں تو ہم ان کو مانگا انعام دیں گے اور مولوی محمد امین صاحب نے اس باری میں یہ بھی کہا کہ نسمت المومن والی روایت ضعیف اور مرسل ہے حالانکہ یہ روایت بالکل صحیح ہے کیونکہ اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہمد اسناد صحیح عزیز عظیم اجتماعی